جناب ابو سلمہ کہتے ہیں کہ مجھ سے زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ایک عورت کو بہت زیادہ خون آتا تھا اور وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ ہر نماز کے وقت غسل کرے اور نماز پڑھا کرے یحییٰ بن نبی کثیر نے کہا کہ مجھے ابو سلمہ نے بتایا کہ ام بکر نے مجھے خبر دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے بارے میں فرمایا جسے کہ توہر شروع ہونے کے بعد کوئی شک والی کیفیت درپیش ہو بے شک یہ رق کا خون ہے الفاظ میں شک ہے انما انما یا یا ہوا عروق امام ابو رحمہ اللہ نے کہا ابن عقیل کی روایت میں دونوں باتیں جمع ہیں آپ نے فرمایا اگر طاقت رکھتی ہو تو ہر نماز کے لیے غسل کر لیا کرو ورنہ جمع کر لو جیسے کہ قاسم نے اپنی روایت میں بیان کیا ہے اور یہی قول سعید بن جبیر نے حضرت علی اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے سننے ابو داود حدیث نمبر دو سو ترانوے